حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جمع فرما دیا وہ انہیں بیس رات نماز پڑھاتے تھے اور قنوط نہ کرتے تھے مگر میں کرتے تھے اور جب آخری اشرا آ جاتا تو جماعت کرانا چھوڑ دیتے اور اپنے گھر میں پڑھتے تھے تو لوگ کہتے کہ ابئی بھاگ گئے امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ قنوت کے بارے میں جو ذکر ہوا وہ صحیح نہیں ہے اور یہ دونوں حدیثیں حضرت عبی سے مروی اس حدیث کے ضعیف ہونے کی دلیل ہیں جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں قنوت کیا کرتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک